رات سوتے وقت تین بار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص بستر پر سونے کے لیے آتے وقت یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اگرچہ وہ درختوں کے پتوں کی تعداد میں ہوں اگرچہ وہ ایک بڑے ٹیلے کی ریت کے برابر ہوں اگرچہ وہ دنیا کے دنوں کی تعداد میں ہوں دعا یہ ہے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ دعا کا ترجمہ میں بخشش مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ صدا زندہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال یعوی الى فراشه استغفر اللہ آخری